سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی حدیث بیان کی ہے حدیث نمبر تینتیس سو اٹھاون مسلم احمد